الباب الرابع والسبعون ومئتان باب النهي عن اظہار الشماتة بالمسلم مسلم کی تکلیف پر خوشی کا اظہار کرنے کی ممانعت انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن تو بھائی بھائی ہیں ان ان الذين الذين يحبون تشيع الفاحشه في في امنوا لهم لهم عذاب عذاب اليم اليم الدنيا والاخره نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے وعواثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك رواه الترمذي وقال حديث حسن قال الشيخ الألباني رحمه الله في تحسين الحديث نظر وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب التجسس كل المسلم على المسلم حرام الحديث حضرت واسلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں آزمائش میں ڈال دے اسے ترمدی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے اور اس مسئلے میں حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس سے قبل باب التجسس میں گزر چکی ہے